بعض نے زرارہ بن اوفا سے روایت کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا آپ علیہ السلام لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا کر گھر تشریف لاتے اور چار رکاتے پڑھتے پھر اپنے بستر پر آ جاتے اور حدیث تفصیل کے ساتھ بیان کی مگر اس میں یہ ذکر نہیں کیا کہ آپ تحجد کی رکات میں قرات رکوب اور سجود برابر رکھتے اور نہ سلام ہی کے بارے میں یہ کہا کہ آپ اس سے ہمیں جگہ دیتے سننے ابو دبود حدیث نمبر ایک ہزار تین سو اڑتالیس